شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام کام نازم الدرا کھولو سورت معاہدہ ربط سورہ معدہ بن نساء سورہ نساء کے رکوع نمبر اٹھارہ میں شرک اعتقادی و شرک کے لیے تھی اجمال کی تھی تو سورت معدہ میں اس کی کیا ہے دوسرا صورت نساء کے آخر میں تھا یہ بین اللہ علمن تزیل ابھی تھا نا یعنی تبیین احکام کا وعدہ تھا تو اس صورت میں ایفائے آدھا یعنی تبیین حکام ہے نیت پہلی صورت میں اصلاح معاشرہ کے احکام تھے تو اس صورت میں بھی حلۃ حرمت احکام ہے جو حصہ ہے معاشرہ ہے خلاصہ اس صورت کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں نفی شرک فیلی اور شرک فیلی وہی پہلے پڑھ چکے ہو تحریمات اللہ کا بیان ہوگا تحریمات غیر اللہ کیا ہوگی تردید پہلے پڑھا ہے نا وہی ہے شرک فیل بعد النفی شرک اعتقادی دوسرے حصے میں ان دونوں مضمونوں کا یادہ اللہ سبیل لف نشر غیر مرتب کہ غیر مرتب ایسے ہوگا کہ پہلے حصے میں تھا نا نفی شرک پھیلی پہلے اعتقادی بعد میں اب برعکس یا یعنی نفی شرک اعتقادی کا ہوگی پہلے ہوگی شرک فیلی بعد میں علاوہ یہود نصارہ کی شکایت ان پر زجرات ان سے یعنی ان بیکاٹ کا بیان مسالے دنیا میں کیا حکام اور دو دلائل نقلیہ ہیں یا منو تمبی ہے مومنی کنارے پہ لکھ لو مضمون اول نفی شرک فیلی کنارے پہ لکھو اور درمیان میں تمبی ہے مومنی کنارے پہ کیا لکھا ہے جی مضمون اول نفی شرک فیلی اور درمیان میں تمبی ہے مومنی ایمان والو اوفو بالعقود پورا کرو تم عہدوں کو وعدوں کو پورا کرو تم وعدوں کو کس قسم کے وعدے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی عہدے کے باخدا در التظام احکام اوہ تم جب مومن ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے وعدہ کر لیا کہ ہم نے تیرے احکام کا کیا کریں گے التظام کریں گے جب خدا کے ساتھ تمام مومنین کا وعدہ ہوتا ہے کہ ہم تیرے احکام کا کیا کریں گے التظام تو ان احکام کے اندر تحریم و تحریر کے احکام ہے نہیں تو اللہ جس چیز کو حرام قرار دیں گے حرام سمجھو استعمال نہ کرو جس کو حلال فرمائے اس کو حلال سمجھو استعمال کرو اپنی طرف سے تحریم نہ دھڑو مشرقین کی عادت تھی کہ خدا نے جن چیزوں کو حرام کہا تھا وہ حلال کر دیتے مہتا کیا ہے حرام وہ کھاتے تھے یعنی خنزیر کیا ہے حرام ہے وہ کھاتے تھے غیر اللہ کی نظر کیا ہے حرام ہے وہ کھاتے تھے اور بھی چیزیں آئیں گی اب دیکھو جن چیزوں کو اللہ نے کہا کیا حرام ان کو حلال سمجھتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے کیا کہا حلال کا یہ اونٹ کیا ہے لیکن وہ اونٹوں کے کان کاٹ دیتے تھے اور ان کو بتوں کے نام کر دیتے کہتے ان کا گوشت کھانا حرام دودھ پینا حرام سواری کرنی حرام خدا کی تحلیل کو تعریف اور تعریم کو تحلیل یہ شرک پھیلی تھا کیا ہاں، تحلیل تعریم کا حق کس کو ہے اللہ کو ہے بندوں کو نہیں ہے اے ایمان والو پورے کرو تم وہ احد کون سے احد التظام احکام کے ہیں کہ اے اللہ تیرے احکام کا التظام کریں گے ہلت اللہ بہیمت الانعام تحریمات غیر اللہ کی تردید پہلا دعویٰ کیا ہے جی نفی شیر فیلی میں پہلا دعوت تحریمات غیر اللہ کی کیا تردید ہے وہ ہلت لکم بہیمت الناب حلال کیے گئے واسطے تمہارے چوپائے جانور اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں چوپائے جانور تمہارے لیے کیا ہیں حلال ہیں تو بھیڑیا جو ہے اس کے چار پاؤں ہیں یا نہیں کوئی حلال ہے خنزیر بھی حلال ہے اور چار پاؤں والے جو جانور ہیں جنگلوں کے اندر رہتے ہیں کیا حلال ہیں گدا کے بھی کیا ہے چار پاؤں تو میرے عزیز ان چار پایوں سے مراد وہ چار پائے ہیں جن کو وہ حرام قرار دیتے تھے جن کو وہ شہید اسلام کیا کرتے تھے وہ اونٹوں کے کان کاٹ کے کیا کہتے تھے بتوں کے نام کر دیتے حرام ایسے بکروں کے ساتھ کہتے تھے سمجھے اپنی طرف سے جو تم چا پاؤں کے اندر تحریم نکالی ہوئی ہے غلط ہے اللہ نے ان کو حلال قرار دیا ہے سمجھے نہیں جی؟ حلال کیے گئے واسطے تمہارے چوپائے جانور جن کو تم کیا کرتے ہو حرام کرتے ہو تو اس لیے عنوان میں نے کیا لکھا ہے تحریمات غیر اللہ کی تردید وہ ان کو حرام کہتے تھے اللہ نے فرما حلال ہے اللہ ما یطلع علیکم مگر وہ جانور کہ پڑھے جا رہے ہیں تمہارے اوپر ابھی پڑھے جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد سمجھے جی وہ کہاں سے پڑھے جائیں گے غرمت علیہ کو مل میں تھا وہ دوسرے صفحے پہ مگر وہ جانور جو پڑھے جا رہے ہیں تمہارے اوپر غیر محل سید غیر منصوب ہے اس سے پہلے کون معذوف ہے کون غیر محلی سید ہو جاؤ تم نہ حلال سمجھنے والے شکار کو وان تم حرم درا حالے کہ تم بحرم ہو یہ ابتدائی رکھو بڑا مشکل ہے غیرہ محلی کس کی خبر ہے ہو جاؤ تم نہ حلال سمجھنے والے شکار کو درا حالے کہ تم کیا ہو بورے ہو کہ نیچے لکھ لو حرمت موقع یہ حرمت ہمیشہ کی نہیں موقع ہے بھائی احرام کی حالت میں شکار کرنا کیا ہے حرام ہے تو یہ حرمت معبدہ ہے موقع ہے احرام جب کھل جائے تو شکار کر سکتے ہو حرم سے باہر حرم سے باہر والے شکار کر سکتے ہو تو حرمت موقع لکھی ہے ان اللہ یا کما یورید علت علت اجمالی علت اجمالی ہر دو دعوی دونوں دعووں کی علت اجمالی علت اجمالی ہر دو دعوی دو دعوے کون سے تحریمات غیر اللہ کی تردید اور اور کیا جی ہاں اللہ ما یتلا علیکم یہ کیا تھا تحریمات اللہ نہیں تھا جو پڑھا جا رہا ہے اللہ ما یتلا علیکم دونوں داغوں کی اللہ تجمال یہ ہے کہ اللہ جو چاہتے ہیں حکم کرتے ہیں خدا کے اختیار میں آئے نہیں جس کو چاہیں حلال کریں جس کو کیا کہیں حرام کہیں تو اللہ ما یتلا علیکم کے نیچے بھی لکھ لو تحریمات اللہ کی طرف اشارہ پہلے نہیں لکھا نا دونوں دعوے تب ہوں گے اللہ ماء تحریمات تحریم کی طرف اشارہ اور ان اللہ یا کیا ہے اللہ اجمالی ہر دو دعویو ڈبلو حاکم تحلیل تحریم کس کے اختیار میں ہے آگے یا اللہ شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم شاعر جمع آئے شعرت ان کی شعرا کس کو کہتے ہیں علامت تو شاعر اللہ وہ ہیں جو اللہ کے دین کی بڑی علامتیں ہیں اللہ کے دین کی آ جن کے ساتھ دین کی ایک شان اور شوکت ظاہر ہوتی ہے دین کی شان اور شوق ہو شاعر اللہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاعر اللہ چار ہیں اور اس کے متعلقات بھی شاعر اللہ ہیں پہلے پڑھ چکے ہو ایک کتاب اللہ دوسرا کیا رسول اللہ تیسرا کیا بیت اللہ چوتھا کیا صلاح اللہ اب جو کتاب اللہ کی خدمت کر رہے ہیں علماء طلباء یہ بھی شاعر اللہ ہیں یا اب دین کی رونق ہے یا نہیں ہے تو یہ شاعر اللہ تم لوگ سمجھے جی مسجدیں بھی کہا ہیں شاعر اللہ ان کو بیت اللہ سے تعلق ہے اذان دیتے ہو یہ بھی کہا ہے شاعر اللہ میں سے اس کو نماز کے ساتھ تعلق ہے قربانی عید یہ سب کیا ہیں شاعر اللہ شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم اے ایمان والو نہ بے حرمتی کرو تم شاعر اللہ کی اور نہ مہینے حرام کی مہینے حرام کتنی ہیں جی ذکا ذوالحجہ محرم یہ تین تو اکٹھے ہیں چوتھا کیا رجا ان چار مہینوں کے اندر لڑائی کرنے کا تھی حرام تھی تو فرمایا عزت کرو ان کی آپ ان کی حرمت کیا ہو چکی ہے اور نہ مہینے حرام کی بے حرمتی کرو اور نہ حدی کی بے حرمتی کرو یہ بیت اللہ شریف کی طرف ہدایہ لے آتے تھے اہل عرب یعنی اللہ کے نام کی قربانی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کتنی اونٹ وغیرہ بھیجے تھے سمجھے ہدایا تھے تو لوگ گھروں سے چلا کے آتے تھے کئی کئی میل سفر کر کے مدینے سے جو آئے کتنی تین سو میل سفر کر کے ایسے اونٹوں کے لے آتے قریب قریب والے بکریوں کو لے آتے گایوں کو لے آتے وہ ہدایا ہوتی اللہ کے نام کی کیا ہوتی قربانی نظر ہوتی آ کے وہاں ذبح کرتے اور بعض ہدایا وہ پٹے بھی لگا دیتے پٹے جانتے ہو نا جانور کے اندر ہاں اور پٹا ہوتا اس کے اندر پھر وہ پرانی جوتی کو سوراخ کر کے وہ لٹکا دیتے تھے اس پٹے سے نشانی ہوتی تھی کہ یہ کس کی قربانی ہیں بیت اللہ کی ہدایا ہیں چور ان کو کچھ نہیں کہتے تھے باقی جانوروں کو چور لوٹ لیتے تھے لیکن عرب کے چور ان پٹے دار کو کچھ نہیں کہتے تھے وہ بیت اللہ کی قربانی ہے دیکھو جی ولا الحدیہ اور نہ بے حرمتی کرو تم کس کی حد کی ولل کلاد کلائد سے پہلے زوات کا لازم معذوف ہے ولا زوات القلائد نہ پٹے دار جانوروں کی اور نہ بے حرمتی کرو پٹے دار جانوروں کی بلا آمین البیت الحرام اور نہ ان کی جو کشت کرنے والے ہیں بیت حرام کا میرے محترم سن آٹھ ہجری کے اندر بیت اللہ ایک قبضہ ہو گیا نا مکے پاک کے فتح مکہ ہوا سمجھا تو سن آٹھ سے نو تک کہ مشرقین کو اجازت تھی کہ بیت اللہ شریف عمرہ کرنے کے لیے آئیں حج کی موسم ہو تو حج بھی کریں لیکن پھر سن نو ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا تھا کہ اب کوئی مشرق حج نہیں کر سکتا نہ حرم کے اندر تو درمیان میں جو ایک سال تھا آخر عمرہ وغیرہ کرتے تھے نا اسے اللہ نے فرمایا مشرق بھی عمرہ کرنے ہیں تو ان کے لیے حارج نہ بڑ کو نہیں بعد میں رکاوٹ آ گئی یہی ہے بلا امین نہ بے حرمتی کرو ان کی جو قصد کرنے والے ہیں بیت حرام کا وہ طلب کرتے ہیں فضل اپنے رب کا اور رضا مندی کیونکہ مشرق جو آتے تھے چاہے قبول ہو نہ ہو تو دل میں ان کا خیال کیا ہوتا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں ویزا حلال تم پھنستا دو اور جب حلالی ہو جاؤ تم پر شکار کرو اب تم بتاؤ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے جی غیر محلی سید وان تم احرام کی حالت میں شکار نہ کرو لیکن جب حلالی ہو جاؤ پھر شکار کر سکتے اور جب حلالی ہو پھنستا ہے شکار بلا جدر منا کم وہی بات ہے کہ اس سال کے اندر چاہے مشرق آ جائیں عمرہ کرنے یا بیت اللہ کی زیارت کے لیے تو ان کو روکو نہیں یہ نہ کہو کہ انہوں نے تو ہمیں روکا تھا ہم بھی روک دیں دشمنی کی بنا پہ ایسے نہ کرو بلا منا کم اور نہ برنگتا کرے تم کو دشمنی قوم کافروں کی لے ان سدو کم ان سے پہلے کیا مقدار رہے بابے روکا تھا انہوں نے تم کو مسجد حرام سے انتا تدو یہ کہ زیادتی کرو انہوں نے جو تمہیں روکا تھا تو تم زیادتی کرو ان کو روک ایسے نہیں کرنا پتا البر در تقوا ایک دوسرے کی مدد کرو نیک کی تقوا پہ نہ ایک دوسرے کی مدد کرو گناہ پہ ظلم کے ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں یہ بھی سمجھ رہے ہو نا یہ پہلا رقو ذرا مشکل ہے اب بھی آگے آ رہا ہے میرے عزیز پہلے کیا بیان تھا جی اللہ القم بہی مت اللہ کے اندر کیا تھا تاری غیر اللہ کی تردی اللہ ماح کے اندر کیا تھا تاری اشارہ اب تفصیل ہے محرمات کی ان محرمات کو انہوں نے حلال سمجھا ہوا تھا حرمت علیکم تفصیل محرمات حرام کی گئی ہے تمہارے اوپر میتا اور دم اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے ایسے کہتے ہیں نا لوگ تو ان کو کہو تم میتا کیوں کھاتے ہو قرآن تو کہتا ہے مطلع کن کیا ہے حرام ہے لیکن حدیث نے کیا کہا ہے کہ دو میتا جو ہیں وہ حلال ہیں سمجھے اللہ تبارک و تعالی نے مطلق میتا کو حرام کر دیا حضور نے کیا فرمایا دو میتا تمہارے لیے کیا ہیں ہیںلت لنل میتان اسامہ کو چراغ یہ مچھلی جو ہے اس کو ذیبے کرتے ہو یا ڈنڈا مارتے ہو رنڈا مارتے ہو یا ربے کرتے ہو بسم اللہ تا مچھلی مہتا ہے تمہارے لیے کیا ہے حلال ہے اور یہ ملخ جس کو ٹڈی کہتے ہو فارسی میں ملخ کہتے ہیں اصا مکڑی آدمی سمجھے تو وہ بھی مہتا نہیں ہو یا تکبیر دیتے ہو اب دیکھو دو مہتا حلال ہیں حدیث کے ساتھ اسی طرح قرآن کہتا ہے مطلق دم حرام ہے لیکن حضرت نے فرمایا ہمارے لیے دو دم جو ہیں وہ کیا ہیں حلال ہیں القابد و اتحاد جگر ہے نا جگر یہ اصل منجمد خون ہے خون جمع ہوا لیکن جگر کو بھون کے کھاتے ہو یا نہیں وہ زیرا کو آ دو تہال بھی بھون کے کھاتے ہو ہی منجمد خون ہے تو جو منکر حدیث ہے نا حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کو کہ وہ نہ کھاتے رہیں کتا کھائیں البتہ ان کتے کی حرمت نہیں ہے وہ اللہ الخنزیر خنزیر کا گوشت بھی کیا ہے میرے عزیز خنزیر بالکل نچ سلین ہے اس کا چمڑا بھی بال بھی ہر چیز لیکن لام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عظیم نفع کس میں ہے گوشت میں ہے غیر اللہ کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی کیا ہے حرام ہے وہ چیز کے نام زد کی واسطے غیر اللہ کے وہ حرام وہ کہتے تھے والمن خانے کا غلہ دبایا ہوا جانور جس جانور کا غلہ دبا تو مر جائے وہ کیا ہے حرام وال تو لاٹھی مارا ہوا ضرب مارا ہوا ایک جانور کو لاٹھی مارتے ہو یا بڑا پتھر مارتے ہو ایسے سمجھ وہ ریاستی بولے دھک ماریا ہوا کیا کیا وہ بھی کیا ہے آرام ہے موتر یا ٹکر ٹکر لگائی ہوئی کس کی لگی وہ تمہاری گاڑی کی ٹکر لگی اس کے ساتھ سمجھ یا اور کسی چیز کی ٹکر لگی زبردستی زور سے مر گیا وہ بھی آرام وال موتر اوپر سے گرنے والی مر گئی لتی ہونا سینگ ماری ہوئی ایک جانور دوسرے کو سینگ مارے یہ بھی حرام ہے وہ ماں کل سابو اور جس کو درندہ کھا جائے وہ بھی کیا ہے حرام ہے ہاں درندہ آپ کی بکری کو لے کے جا رہا ہے کوئی بھیڑیا وغیرہ ابھی بکری کے اندر کیا ہے سانس باقی ہے تو آپ جلدی جلدی کیا کر دیتے ہو ذبے تو وہ حلال ہے اور جس کو کھا جائے درندہ اللہ ہے تم مگر جو ذبے کرو حلال ہے وہ معذوب حال عال اور وہ جانور کے ذبے کیا گیا اوپر پرستش گاہوں کے دو سب کا نے کا لکھو جی پرستش گاہ اور وہ جانور کے ذبے کیا گیا اوپر پرستش گاہوں کے پرستش گاہ کیا بھائی جہاں بت رکھے ہوئے ہوں اور وہاں کوئی جانور ذبے کیا جائے یا پیر کی کیا ہے قبر ہے وہ پرستش گاہ بنی ہوئی ہے نا وہاں جانور لے جاتے ہیں ذیبے کرتے ہیں یا علم لگاتے ہیں شیعہ جھنڈا کوئی پرستش گاہ ہے وہاں جانور ذیبے کرتے ہیں یہ سارے جانور کیا ہیں آرام ہے چاہے وہ کہیں کہ ہم اللہ کی نظر دے رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے بندے خدا کی نظر وہاں کیوں نہیں ذبے کی کہ تمہارا ادھر لے آنا یہ فیل کرنا دلالت کرتا ہے تمہاری نیت میں کھوٹ ہے تمہاری نیت میں کیا ہے کھوٹ ہے آگے سمجھ اس لیے بماؤ بہا یہاں علط کو علیحدہ لایا گیا وما اللہ سے وما اللہ میں کیا ہوتا تھا جانور کو نام زد کیا جاتا تھا کول کے ساتھ اور یہ جو ذبے کر رہے ہیں تو جانور کو نام زد کر رہے ہیں کول کے ساتھ فیل کے ساتھ کے ساتھ جو جانور کے ذبے کیا کے اوپر ہوں گے وان تس تک سے وہ بل اس کے دو معنی لکھو جی پہلا معنی اور یہ کہ بانٹو تم سات جوئے کے تیروں کے اور یہ کہ بانٹو تم سات جوئے کے تیروں کے اہل عرب کی عادت تھی جی ایک اونٹ کو لے لیتے پانچ چھ آدمی شامل ہو کے ایک اونٹ کو لے لیتے مشترکہ طور پہ پھر اونٹ کو ذبح کرتے اور گوشت کو جو تقسیم کرتے برابر نہیں تقسیم کرتے کیسے ساتھ تقسیم کرتے جوئے کے تیر تیر رکھے ہوتے تھیلی کے اندر اس کو ایسے گھماتے کسی تیر پہ لکھا ہوتا تھا نس کا وہ اگر تیر نکالا تھا تو آدھا گوشت اونٹ کا وہ لے جاتا ہے اور کسی پہ لکھا ہوا تھا کچھ نہیں خالی تو اس کو کچھ نہیں ملتا تو یہ جوا نہیں بھائی برابر لو یہ کیا ہے تو آج کل بھی یہی ہوتے ہیں نا ریڈیو کے اوپر کیا لاٹری کہتے ہیں کیا بلا ہوتی ہیں وہ پوڑیاں جی ہاں ویسے تو پوڑیاں پوڑیاں لیتے ہیں اٹھاؤ جی یہ سب غلط ہے سمجھے جی اور یہ کہ بانٹو تم ساتھ کس کے تیروں کے یہ حرام ہے جوا ہے ایک معنی سمجھ آ گیا دوسرا معنی یہ ہے کہ قسمت حاصل کرو سات تیروں کے یہ بھی معنی لکھو قسمت حاصل کرو کس کے ساتھ تیروں کے ساتھ تیروں کے ساتھ کیسے قسمت حاصل کرتے تھے یہ تیر تھے جی قسمت کے اور وہ رکھے ہوئے تھے ان کا بڑا بوتا ہوبل اس کے ساتھ تھیلی میں رکھے ہوئے تھے کسی تیر پہ لکھا ہوتا تھا آمرانی ربی کسی پہ ہوتا تھا نہانی ربی تو آدمی کوئی سفر کرتا یا کسی شادی کا خیال ہوتا کہ میں نے شادی کرنی ہے فلاں جگہ کروں یا نہ کروں سفر کروں یا نہ کروں تو مجاور کے پاس جاتا جو حبل کے ساتھ بیٹھا اس کو کہہ دیا میری قسمت کا تیر کھولو کچھ پیسے بھی دے دیتا وہ تھیلی کو گھما کے ایسے نکالتا اگر لکھا ہوتا مرانی ربی تو وہ چلا جاتا سفر پہ اگر لکھا ہوتا نہانی ربی تو کوئی کام نہ کرتا وہ اور رب سے مراد وہ بل لیتے یہ تھے قسمت کے تین سمجھی بات ظالقم فص یہ تمام چیزیں گناہ کی باتیں ہیں ظالقم کا اشارہ مذکور کی طرف جائے گا یہ سب گناہ کی باتیں ہیں حرام ہیں الیاؤمیا کافر دین یہ بشارت لکھو جی بشارت اکمال دین دین کو کامل کرنے کی بشارت یہ بطور جملہ موترزا کے ہیں آج کے دن نا امید ہو گئے کافر من دین قوم من ابتال دین قوم دین سے پہلے حس مضاف کا ہی بتال دین کافر کوشش میں رہتے تھے کہ تمہارے دین کو مٹا دیں آپ دین کو مٹا سکتے ہیں ہاں نہیں مٹا سکتے مکہ فتح ہو گیا ہے آج کے دن نامید ہو گیا کافر تمہارے دین کو مٹانے سے میری بتال دین کو پر نہ ڈرو ان سے ڈرو مجھ سے الم تو رقم دین اکم آج کے دن کامل کر چکا میں واسطے تمہارے دین تمہارا یہ ایت نازل ہوئی تھی علیہ اکمل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا تھا نا حجت الوداع تو عرفات میں نازل ہوئی آج کے دن کامل کر چکا واسطے تمہارے دین تمہارا وا تمام تو اور پورا کر چکا میں اوپر تمہارے اپنی نعمت کو دینی دنیاوی نعمت برضیت القم الاسلام دینہ یہ لقم جو ہے نا اس کا معنی بعد میں کرنا اسلام پہلا مفول دین دوسرا مفول رضیتوں کا پسند کیا میں نے اسلام کو دین واسطے تمہارے تو لقم کا معنی بعد میں کرو تو اللہ نے مسلمانوں کے لیے کس دین کو پسند کیا یا یہودیت نسرانیت وہ جھوٹے ہیں پسند کیا میں نے اسلام کو دین واسطے تمہارے یہ درمیان میں میں نے لکھایا تھا یہ بشارت ہے کس کی اکمال دین کی بطور جملہ محترجہ کے آگے وہی تحلیل تحریم کی بات ہے فاما نسترا تتیمہ حکم تحریم فامن نسترا تتیمہ حکم تحریم بھائی یہ چیزیں حرام ہیں نا پہلی لیکن ایک آدمی جنگل پہاڑ کا سفر کر رہا ہے بھوک سے بےتاب ہے اگر حرام نہیں کھاتا تو مرتا ہے تو اتنا حرام کھا لے کہ جان بچ جائے تتیمہ حکم تاری اور وہ شخص کے بے تاب ہو گیا بیج بھوک کے غیر متجانب نہیں مائل طرف گناہ کے گناہ کی طرح مائل زیادہ نہیں کھاتا تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نبر القمر www.shahideislam.com